جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے